بعد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي سلاسون قذابون

وصل ذلك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين اجمعين الى يوم الدين میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور بھائیوں آج صبح کے بیان میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کی حیات طیبہ سے متعلق قرآن اور سنت کے حوالے سے گفتگو ہوئی آج کی مجلس میں مسئلہ ختم نبوت سے متعلق قرآن اور سنت کے حوالے سے چند باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں پہلے تو آپ حضرات یہ توجہ فرمائیں کہ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جس کام کی ابتدا ہو اور انتہا نہ ہو ہر وہ کام جو شروع کیا جائے گا ایک دن اختتام پذیر ہوگا ابتدا اور انتہا کی قید سے صرف میرے اللہ کی ذات پاک ہے باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی آپ حضرات قرآن مجید کی تلاوت کریں الحمد اس کی ابتدا ہے ورناس اس کی انتہا آپ حضرات نماز پڑھیں تکبیر تحریمہ کہیں یہ نماز کی ابتدا ہے جب سلام پھیریں گے تو وہ اس کی انتہا تو میرے واجب الاحترام بھائیوں جب یہ طے ہے کہ ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہوگی اس کی انتہا بھی ہوگی تو پھر ہمیں آج کی مجلس میں سوچنا چاہیے کہ آیا اللہ رب العزت نے کہیں سے نبوت کی ابتدا کی اگر اتنی بات ثابت ہو جائے کہ اللہ نے کہیں سے نبوت کی ابتدا کی تو پھر عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے میرے بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ تین آسمانی مذاہب اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں یہود یہودیت مسیحت اور اسلام ان تینوں مذاہب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالی نے نبوت کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے کی تھی جب اتنی بات متعین ہے کہ اللہ نے نبوت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے کی تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اب کہیں کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے ایک بات دوسری میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس وقت حضرت سیدنا آدم علیہ السلاۃ وسلام اس دنیا میں تشریف لائے ان کی تشریف آوری پر قرآن مجید نے ایک اعلان کیا ان کی تشریف آوری پر جو اعلان ہوا تھا اس کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہمارے ہاں تفسیر کی کتابوں میں ایک مستقل مستقل بحث ہے مستقل اس ایک موضوع ہے جسے حکایت ان الماضی کہتے ہیں کہ ماضی کی باتیں قرآن مجید چلتے چلتے بیان کرتا ہے چنانچہ ایک بات یہ بھی بیان کی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کیا تھا قرآن کا اس میں تذکرہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے اور وہ اعلان یہ ہے کہ یا بنی آدم اما یا رسول منکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدنا آدم سے کہ آپ اعلان کر دے ہماری طرف سے کہ اے بنی آدم تمہارے پاس میری طرف سے بہت سارے رسول آئیں گے کوئی قید نہیں بیان کی تعین نہیں کی حد نہیں مقرر کی کہ اتنے فرمایا رسول جمع کا سیگا لا کر مایا بہت سارے رسول آئیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ جلیل القدر انبیاء اور رسولوں میں سے ایک ہیں حضرت سید نوح نوہ جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے اور ایک ہیں حضرت سید نا ابراہیم جنہیں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے ان دونوں نبیوں کے آمد پر قرآن مجید نے جو ان کے آمد پر جو اعلان ہوا تھا یا جو ضابطہ تھا اس کا قرآن نے ذکر کیا اور قرآن نے کہا کہ وجا فی ضروریت احمد نبوتا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کی نسلوں میں نبوت کے سلسلے کو جاری رکھا آگے چل کر جلیل القدر پیغمبر اور رسول وہ ہیں حضرت سید موسا علیہ السلام جب ان کا زمانہ آتا ہے تو قرآن مجید ان کی آمد کے موقع پر جو اعلان ہوا تھا اس کا تذکرہ کرتا ہے اور کر کے کہتا ہے وقفینا من بعد ہی بالرسل کہ حضرت موسا علیہ السلام کے بعد بھی لگاتار متواتر پے در پے پے ہم در پے ہم یقے بعد دیگرے ہم نے رسولوں کے بھیجنے کے سلسلے کو جاری رکھا اب دوستو ان آیات کی روشنی میں اتنی بات متعین ہوئی کہ حضرت آدم تشریف لائے تو اللہ نے اعلان کیا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے سیدنا نوح علیہ السلام تشریف لائے تو میرے رب نے اعلان قرآن کہتا ہے کہ رب نے اعلان کیا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے سیدنا ابراہیم تشریف لائے تو بھی اعلان ہوا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے سیدنا موسا علیہ السلام تشریف لائے تو بھی اعلان ہوا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسا علیہ السلام کے بعد پھر ایک اور صاحب کتاب نبی کا دور آتا ہے اور وہ دور ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید ان کے دور کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ جس طرح ہر نبی کے زمانے میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک اعلان کیا اس کا بھی قرآن کے اندر تذکرہ ہے لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان پر یہاں پر قرآن مجید پہنچتا ہے تو قرآن کا انداز بیان بھی بدل جاتا ہے اسلوب اعلان بھی بدل جاتا ہے یہاں پر اعلان ہوا وہی رب جس نے تمام نبیوں کی زبانی اعلان کرایا تھا کہ اب میرے بعد بہت سارے رسول آئیں گے وہی رب قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ یہ اعلان کریں مبشرم بے رسول ان کے اب میرے بعد صرف ایک آئے گا اب میرے بعد صرف ایک آئے گا اونلی ون فقط ایک صرف اور صرف ایک آئے گا آگے ان کے نام کی بھی تعین تعین کر دیا کہ مبشرم بے رسول انجاتی ممباد اسم و احمد میرے واجب الحترام بھائیوں میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ جس وقت آئے تو انہوں نے آ کر اعلان کیا انا بشارت و عیسیٰ لوگوں میں سید عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں میرا نام محمد بھی ہے میرا نام احمد بھی ہے جب یہ ذات گرامی تشریف لائے تو قرآن نے اعلان کیا ما کانا محمد النبا رجالکم ولاکر رسول اللہ و خاطم النبیین قرآن کے اس اسلوب بیان نے اتنی بات متعین کر دی کہ حق تعالی نے نبوت کی ابتدا حضرت آدم سے کی تھی اس کی انتہا محمد عربی کی ذات پہ کی میرے بھائی یہاں پر ایک مسئلہ اور عرض کرتا ہوں اچھا اس میری جتنی لمبی گفتگو ہے افسہ العرب افسہ الانبیاء رحمت عالم نے اسے ایک جملے میں یوں مکمل فرمایا آپ نے فرمایا اول الانبیاء آدم و آخر محمد کے لوگوں سب سے پہلے نبی حضرت آدم تھے سب سے آخری نبی میں ہوں حضور علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا اب میں یہاں پر ایک بات آپ دوستوں کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں الحمد سے لے کر وناس تک آپ حضرات پورا قرآن مجید پڑھ جائیں قرآن مجید میں آپ کو یہ تو ذکر ملے گا کہ مسلمان مومن وہ ہے جو ایمان لائے اس وہی پر جو آپ سے پہلے ہوئی اور اس وہی پر جو آپ کی ذات اقدس پر ہوئی یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک پورے پرانے مجید میں یہ سراحت ہے اور ایک نہیں پچیس تیس اس سے بھی زیادہ آئے ہیں جہاں مومن کی نشانی بیان کرتے ہوئے یا وہی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اے محمد عربی وہی وہ جو آپ سے پہلے بھیجی آپ پر بھیجی الحمد سے لے کر ولاس تک پورے قرآن مجید میں ایک جگہ بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی وہی آئے گی آپ کے بعد بھی کوئی رسول آئیں گے آپ کے بعد بھی کوئی کتاب آئیں گے الحمد سے لے کر ونناس تک اس کی ایک مثال نہیں ملتی حالانکہ میرے واجب الحترام بھائیوں اگر حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو وہی نبوت ہونا ہوتی تو پہلی وہی کی نسبت امت کو تو واسطہ پڑنا تھا آنے والی وہی کے ساتھ اس کا تذکرہ زیادہ ضروری تھا لیکن قربان جائے اس بات کے کہ قرآن مجید نے پہلے انبیاء کا تو ذکر کیا ما سبق کا ما بعد کا ذکر نہیں کیا یہ بات اتنی متعین ہے کہ جتنے بننے تھے بن چکے حضور کے بعد اب کوئی نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ساتھ ایک اور بات عرض کرتا ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے کوئی اس خطے کا نبی کوئی اس خطے کا کوئی اس علاقے کا کوئی اس قوم کا کوئی اس برادری کا مخصوص وقت کے لیے مخصوص ٹائم کے لیے مخصوص قوم کی طرف وہ مخصوص خطے کے لیے وہ انبیاء آئے کسی کے آخری جو تشریف لائے سلسلہ موسویہ کے نبی وہ حضرت سید عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے متعلق بھی سراحت ہے کہ رسول الا بنی اسرائیل وہ صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے میرے واجب الحترام بھائیوں میں استدا کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ جب رحمت عالم تشریف لائے اللہ نے تمام حدوں اور سرحدوں کو ختم کر کے اعلان کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں تک میری خدائی وہاں وہاں تک آپ کی نبوت چنانچہ فرمایا الحمد للہ رب العالمین حضور علیہ السلام کے متعلق فرمایا بمار صلاح کا اللہ رحمت للعالمین دوستو جس طرح کائنات کا کوئی چپا میرے رب کی ربوبیت سے خالی نہیں اسی طرح کائنات کا کوئی چپا محمد عربی کی نبوت سے بھی خالی نہیں ساری کائنات کے شرق و غرب تحت سرا عرش مولا یہ بھی میں اپنے محدود بنیادوں کی بنیاد پر اس کی حد مقرر کر رہا ہوں جہاں جہاں تک خدا وند کریم کی خدائی وہاں وہاں تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ تین اسلوب بیان عرض کیے اب میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں حضور علیہ السلاۃ والسلام کو کے متعلق ایک اور بھی اعلان ہوا کہ آپ چمکتا دمکتا سورج ہیں کبھی آپ توجہ کرے سمر پر کہ آپ اور میں دنیا کا ہر آدمی رات کے اندھیرے سے بچنے کے لیے روشنی کا انتظام کرتا ہے کوئی چراغ جلاتا ہے کوئی دیا سلائی کوئی موم بتی کوئی لیمپ کوئی گیس اپنے اپنے طریقے پر لوگ انتظام کرتے ہیں لیکن یہ سارے انتظامات اس وقت تک جب تک سورج طلوع نہ ہو جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر ان روشنیوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی دوستو جس طرح تمام روشنیوں کی انتہا سورج پہ ہوتی ہے تمام نبوتوں کی انتہا محمد عربی کی ذات پہ ہوتی ہے سورج کی روشنی میں جہاں دن دہاڑے دھوپ پڑ رہی ہے روشنی ہے روشنی میں دھوپ میں دن دہاڑے اگر کوئی میدان میں چراغ جلائے گا تو دنیا اسے احمق کہے گی حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو شریعت اس کو کفر کہے گی میرے بھائی میں آپ دوستوں کی خدمت میں بہت ہی ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ یہ تین چار شراہتے ہیں اس زمین کی اگر آپ آیات کو تلاش کرنا چاہیں گے جیسے حضور علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا نذیر للعالمین حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ تمام انبیاء علیہ السلام آئے ہر ربی نے یہ کہا کہ یا قوم یا قوم یا قوم اپنی اپنی قوم کو خطاب کیا محمد عربی ہے تو فرمایا یا سمی رسول اللہ علیکم جمیا اس میں کالے بورے کی اس میں سیاہ سفید کی عربی اجمی کی امریکی افریقی کی ایشیائی غیر ایشیائی کی کوئی بحث نہیں کل بنی آدم کی طرح میں رسول بن کے آیا ہوں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور ایک اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے حضور فرماتے ہیں انی ارسل تو الخل کے کافا اور آگے اس کی وضاحت کی کہ خطم بھی النبی یون یہ بہت ساری تصریحات ہیں ان عنوانات پر بالخصوص میرے مخدوم علماء کرام جن کی میں ان حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ اس حوالے سے ان آیات پر غور کریں گے رحمت عالم کی جامعت کے حوالے سے یا قوم کے حوالے سے جو ہے حضور علیہ یہ انبیاء ما سبق اور ما بعد کے پہلی وہی اور بعد کی وہی کے تذکرے نہ ہونے کے اور اس سے متعلق تکمیل دین کے اعتبار سے اگر اس پر غور کریں گے تو ایک سو آیت کریمہ ہے جو محمد عربی کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے ایک سو آیت کریمہ اب آنا چاہتے ہیں ہم حدیث کی طرف میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مثالوں کے ساتھ سمجھیں آپ دوست اس بات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں تمام انبیاء علیہ السلاط وسلام کی امتوں میں حضور علیہ السلام کی امت افضل اور تمام حضور کی امت سے صحابہ افضل اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ افضل والا اللہ نے بنایا حضرت سید صدیق اکبر کو یہ حضرت سید صدیق اکبر تمام انبیاء کے بعد میرے رب کی مخلوق میں سب سے افضل انسانوں میں سب سے افضل والا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سید صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ممبر مب... آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر مبارک کی تین سیڑھیاں تھیں صدیق اکبر اس سیڑھی پر نہیں بیٹھے جس پر حضور بیٹھتے تھے صدیق اکبر وہاں بیٹھے جہاں حضور کے قدم لگتے تھے اگر صدیق اکبر جیسا شخصیت رحمت عالم کے منصب نبوت پر قدم نہیں رکھ سکتا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اب حضور کے بعد کوئی منصب نبوت پر قدم رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں آگے چلتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ حضرت سید اللہ فاروق اعظم ہمارے حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ یہ خوب بزرگ گزرے ہیں آٹھ سو سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں اور یہ حضرت علامہ جلال الدین سیوسی رحم اللہ ان کو ان کو ابن القطب بھی کہا جاتا ہے بعض حضرات نے کہا کہ کتابیں انہوں نے بہت زیادہ لکھی تھی اس لیے ان کو ابن القطب کہا جاتا ہے لیکن خدا کے بندو خدا کے بندو اگر اگر جو ہے وہ کتابیں زیادہ لکھنے سے کوئی ہوتے تو پھر تو ابن القطب کہنا چاہیے تھا ابن القطب نہیں لیکن ان کا نام ابن القطب ہے وجہ ان کی یہ کہ علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی بھی بہت بڑے عالم فاضل آدمی تھے بہت بڑا کتب خانہ تھا دور تھا کام کرنے کا بیٹھے ذوق و شوق سے کام کر رہے ہیں علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ کی والدہ کو کہا کہ میرے کتب خانے کی فلاں الماری کی فلاں سلف کی فلاں سائڈ پہ فلاں کتاب پڑی ہے وہ اٹھا لاؤ مئی صاحبہ ان دنوں امید سے تھی کتاب اٹھانے کے لیے گئی تکلیف ہوئی وہاں پر لیٹی تو اللہ نے کتب خانے میں جلال الدین سیوتی کی پیدائش ہوئی اس لیے ان کو ابن القتب کہا جاتا ہے یہ ہمارے حضرت علامہ جلال الدین سیوتی ایک روایت کے مطابق آٹھ سو اور ایک کے مطابق پانچ سو چھوٹے رسائل کو بھی شامل کریں تو پھر آٹھ سو اگر بڑی کتابوں کو لیں تو پانچ سو کے قریب کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی اور کتابیں بھی ایسی ایسی جو ایک ایک کوئی میرے خیال میں جو دنیا کا ایسا فن نہیں جس پر جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ نے کتاب نہ لکھی ہو حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصویر کے اندر ایک بحث اٹھائی ہے جسے کہتے ہیں موافقات عمر کہ کتنی آیات ہیں کہ جو زمین پر حضرت عمر نے کہا اللہ نے حضرت عمر کی رائے کے مطابق آسمانوں سے قرآن بنا کر نازل کر دیا یہ حضرت من منقان رائے کان رائے موافقم بل کتاب کہ یہ وہ واحد آدمی ہے حضرت فاروق اعظم کے جو یہ کہہ دیتے تھے اللہ ان کی بات کو قرآن بنا دیتے تھے ایک دو نہیں تین چار نہیں بعض حضرات نے اٹھارہ کہیں بعض حضرات نے بائیس کہیں بہرحال ان کی رائے کے مطابق ان کی ایک مستقل ہمارے ہاں تفسیر کی کتابوں میں بحث ہے اور اللہ مسیح الدین نے ان کو علیحدہ بھی نقل کیا ہے یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم ان کے متعلق رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہیں لو کان آبادی نبی اللہ کان عمر کہ لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوتا تو عمر ہوتے بھائی دوستو میں اس میں اس ملک میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ خدا کے لیے توجہ فرمائیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص جن کے متعلق ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کسی نے پوچھا ان سے کہ حضرت خدیجہ میں اور عائشہ میں کیا فرق ہے فرمایا خدیجہ کا نکاح ہوا محمد بن عبداللہ سے عائشہ کا نکاح ہوا محمد الرسول اللہ سے کسی نے کہا حضرت حضرت عمر میں اور حضرت علی میں کیا فرق ہے حضور علیہ السلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالت الخفا کے اندر لکھا ہے فرمایا جو سیدنا علی المرتضی یہ مرید مصطفیٰ تھے عمر مراد مصطفیٰ تھے حضرت عمر وہ شخصیت ہے جن کے لیے نبوت جھولیے پھیلا پھیلا کے رب کے حضور درخواست کرتی ہے کہ یا اللہ اگر اللہ معیت الاسلام مولا کریم اگر دین اسلام کو نصرت دینی ہے تو عمر کو مسلمان فرما دے عمر مراد پیغمبر ہیں سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل کو بیان کرنا یہ میرے موضوع سے متعلق نہیں اہمیت دلانے کے لیے چند باتیں ضرور عرض کی حضور فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے خدا کے لیے میرے بھائی ہم مسکینوں کے اس کیس پر توجہ کرو کہ اگر رحمت عالم کے بعد فاروق اعظم نبی نہیں ہو سکتے تو اور کوئی شخص کیسے نبی ہو سکتا ہے یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم جن کے متعلق حضور خود فرماتے ہیں کہ بالقوا ان میں نبوت والی استعداد موجود ہے استعداد ہونے کے باوجود سند ہونے کے باوجود صلاحیت ہونے کے باوجود چونکہ ویکنسی خالی نہیں لہذا عمر بھی نبی نہیں اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے آدمی جن کی رائے کے مطابق اللہ جن کی رائے کو آسمانوں پر پذیرائی ملے اگر رحمت عالم کے بعد وہ نبی نہیں ہو سکتے تو یہ دلیل ہے سراحت کے ساتھ اس بات کی کہ حضور کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا میرے بھائی ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یہ رب کریم کی طرف سے رحمت ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تھا حضور علیہ السلام سے غالباً انتیس سال چھوٹے ہیں عمر میں جس وقت حضرت سیدنا علی المرتضی کی پیدائش ہوئی تو ان کی سب سے پہلے والدہ کے بعد ان کی نگاہ محمد عربی کے چہرے پر پڑی ہے رحمت عالم سے حضرت سیدنا علی المرتضی کا بچپن ان کی جوانی ان کو ان کا صحابی ہونا ان کا جوان ہونا ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وشال مبارک تک سیدنا علی المرتضی پوری امت میں سے واحد آدمی ہے جن کے شب و روز کا ہر لمحہ نبوت کی گود میں گزرا ہے ان کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک پہ رحمت عالم تشریف لے جا رہے ہیں تو غزوہ تبوک پہ جاتے ہوئے آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضی سے فرمایا کہ بھائی علی میری عدم موجودگی میں مدینہ طیبہ کے آپ انچارج ہوں گے حضور علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ جب کبھی تشریف لے جاتے تھے باہر کسی غزبے کے لیے ستارہ دفعہ مختلف حضرات کو رحمت عالم نے اپنا مدینہ طیبہ میں جانشین بنایا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو ہیں یہ جن کے متعلق آبا صاحب اللہ یہ صورت مبارک نازل ہوئی تین دفعہ حضور علیہ السلام نے ان کو مدینہ طیبہ میں اپنا جانشین مقرر کیا ہے کبھی کسی کو کبھی کسی کو آج بلایا علی کو فرمایا بھائی علی میری عدم موجودگی میں مسجد نبوی ہے ممبر و محراب ہے مدینہ طیبہ ہے یہاں کے در و دیوار ہے یہاں کے کوچے بازار یہاں کے معاملات یہاں کی لڑائی جھگڑا صلح صفائی یہ سارے کاموں کے آپ انچارج ہم جنگ پہ جا رہے ہیں سیدنا علی المرتضی کے دل میں خیال آیا کچھ دشمنوں نے بھی اس بات کو اڑایا کہ خوب بھائی جتنے بہادر لوگ ہیں وہ تو رحمت عالم کے ساتھ اور حضرت علی اچھے شیر خدا کے گھر میں جب مدینہ طیبہ میں جہاں لولے لنگڑے بیمار اپاہج عورتیں تو یہ ساتھ نہیں تو سیدنا علی المرتضی کے دل میں خیال آیا کہ رحمت عالم مجھے بھی ساتھ لے جاتے میں بھی اس عادت سے معروم نہ رہتا حضور علیہ السلاۃ وسلام کو توجہ ہوئی تو آپ نے ارشاد بلا کے فرمایا بھائی علی آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو بیمار کمزوروں میں میں چھوڑے جا رہا ہوں تم یہ خیال نہیں کرتے کہ انت منی بے منزلہ تارون موسا تمہاری تو میرے ہاں وہ کیفیت ہے جو سیدنا موسا کے ہاں ہارون کی تھی موسا علیہ السلام گئے تھے تور پر تو قوم کا جانشین اپنے بھائی ہارون کو بنا کے جا رہے تھے آج میں محمد اپنے بھائی علی کو اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہوں انت منی بے منزلہ کے ہارون موسا تم میرے اسی طرح جانشین ہو جس طرح موسا علیہ السلام کے حضرت ہارون تھے یہاں پر بھائی ایک سوال پیدا ہوتا تھا اگر آپ توجہ کریں گے تو احسان ہوگا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا تھا اور وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو تشبیدی حضرت موسا سے حضرت موسا بھی نبی محمد عربی بھی نبی سیدنا علی المرتضی کو تشبیح دی حضرت ہارون سے ہارون بھی نبی سوال ہو سکتا تھا شاید علی بھی نبی ہوں میرے ماں باپ روح و جسم قربان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلے کے شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید ہارون کی طرح علی بھی نبی فوراً حضور علیہ السلام نے فرمایا اما ترزا بے موسا اللہ لا نبی آبادی بھائی علی آپ میرے اسی طرح جانشین ہیں جس طرح موسا علیہ السلام کے جانشین ہارون تھے مگر خیال رہے کہ ہارون نبی تھے محمد عربی کے بعد نبی کوئی نہیں میرے واجب الحترام بھائیوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر صدیق اکبر نبی نہیں ہو سکتے فاروق اعظم نبی نہیں ہو سکتے سیدنا علی المرتضی نبی نہیں ہو سکتے اچھا بھائی یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں حضرت سیدنا موسا علیہ السلام تشریح نبری نبی تھے صاحب شریعت نبی تھے حضرت ہارون صاحب شریعت نبی نہیں تھے ان کو حکم تھا کہ تم موسا علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ کرو غیر تشریح نبی تھے حضور نے حضرت علی کو ہارون کے ساتھ تشریح دے کے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی میرے بعد تشریح بھی کوئی نبی نہیں میرے بعد غیر تشریح بھی کوئی نبی نہیں کل کوئی کہیں کائنات کے حصے میں کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ حضور کے بعد شریعت والا نبی تو نہیں آ سکتا بغیر شریعت کے کوئی نبی آ سکتا ہے رحمت عالم کی شفقتوں کے قربان کے اس کا بھی دروازہ آپ نے بند کر دیا کہ میرے بعد تشریح نبی بھی کوئی نہیں میرے بعد غیر تشریح نبی بھی کوئی نہیں بھائی حضرت موسا علیہ السلام کا تذکر آیا ہے تو ایک بات عرض کیے دیتا ہوں وہ دیکھو آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت سیدنا سیدنا صدیق اکبر تشریف رکھتے ہیں دروازہ کھلا سامنے سے آئے نا حضرت فاروق اعظم باب یاد ہی نسخت منت تورات فاروق اعظم کے پاس کتاب تو ایک نسخہ تھا آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض سلام عرض کی آپ نے جواب دیا اور عرض کی کے آقا یہ تو ہے حضور کی مرضی منشا اجازت معلوم ہونے سے پہلے خوشی خوشی سے آلتی پالتی ماری سامنے اور بیٹھ کر تلاوت شروع کر دی اتنی اتنی انحماد کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں بھائی میں تعبیر اس کی یہ کرتا ہوں سیدنا فاروق اعظم تورات کی تلاوت کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر محمد عربی کے چہرے کی تلاوت کر رہے ہیں مطالعہ ان کا بھی جاری ہے مطالعہ ان کا بھی جاری ہے فاروق اعظم نے دیکھا کہ حضرت سیدنا حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم کا تورات کو تلاوت کرنا رحمت عالم کو پسند نہیں تو حضرت فاروق صدیق کے اکبر آگے ہوئے اس طرح کر کے ہاتھ اٹھایا فاروق اعظم کے کندھے پہ رکھا اور یوں کر کے پکڑ کے اسے ہلایا حضرت فاروق اعظم نے یوں دیکھا حضرت عمر نے فرمایا افلا رہی تو وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ترا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ہے سکولت کا امو کا یا عمر ایک روایت میں ہے وحا کا یا عمر اور یہ جملے ایسے ہیں علماء جانتے ہیں کہ پوری امت میں سے صرف صدیق اکبر ہی فاروق اعظم کو کہہ سکتے ہیں اور کسی کو کہنے کی اجازت نہیں فرمایا بھائی عمر کیا کرتے ہو حضور کے چہرے کو نہیں دیکھتے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضور کے چہرے کو دیکھا یوں کر کے کتاب کو بند کیا ہاتھ باندھے متوجہ ہوئے اور تین جملے کہے میرے میرے بھائیوں خدا کی قسم بے ساختہ قربان ہونے کو دل کرتا ہے فاروق اعظم کے اخلاص پر کہ نامعلوم کس اخلاص کے ساتھ وہ تین جملے کہے کہ وہ سنتے ہی فرش پہ مصطفیٰ راضی ہو گئے عرش پہ خدا راضی ہو گئے فاروق اعظم نے تین جملے کہے رضی تو بلّہ ربن و بل اسلام دینن واب محمد نبیا حضور علیہ السلام کی ایک حدیث شریف ہے میں خشک ملا ہوں طویز وغیرہ تو مجھے نہیں آتے یہ تو اپنے حضرات علماء کرام سے وظائف آپ حضرات پوچھیں گے میں تو تصویر ہدانے کا آدمی نہیں حدیث کی بات ہے وہ ضرور عرض کے دیتا ہوں کہ جو آدمی حضور نے فرمایا جو آدمی صبح کی نماز کے بعد یہ تین جملے کہہ لے اور شام تک فوت ہو جائے شام کو کہے اور صبح تک فوت ہو جائے مقصد یہ ہے کہ صبح شام کہنے کی عادت ڈالو جس دن مرنا ہے اس دن بھی اگر نصیب ہو گئے حضور فرماتے ہیں جس نے پڑھنے کی عادت ڈال لی پڑھ کے فوت ہوا وہ اس حالت میں فوت ہوگا کہ اس سے خدا بھی راضی ہوگا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا جملے مختصر ہیں رضی تو ربن جب حضرت فاروق اعظم نے پڑھے یہ جملے حضور علیہ السلام مسکرائے میرے واجب الحترام بھائیوں حضور اب کیا میں عرض کروں آپ دوستوں سے کہ نبوت کا مسکرانا کیا ہوتا ہے نبوت مسکرائے تو جنت میں بہار آتی ہے نبی کو غصہ ہو تو رب کے فرشتے بھی تھر تھر کاپنے لگ جاتے ہیں حضرت فاروق اعظم کی اس بات پہ حضور علیہ السلام مسکرائے آپ متوجہ ہوئے فرمایا بھائی عمر تم تورات کی بات کرتے ہو تورات نہیں لو کانا موسا لما اللہ اتبائی تم تورات کی بات کرتے ہو تورات نہیں آج صاحب تورات موسا علیہ السلام بھی زندہ ہوتے ان کو بھی میری سوائے میری اتباع کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ ہوتا میرے بھائی توجہ کرے سمر پر کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے سیدنا موسا علیہ السلام جیسے جلیل القدر اللہ کے پیغمبر اور رسول کی نبوت اور رسالت نہیں چل سکتی تو کیا کسی اور کی چل سکتی ہے نہیں اور ہرگز نہیں وہ قادی وہ وہ صنع کا ہو یا یمامہ کا ایران کا ہو یا قادیان کا حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اگر موسا علیہ السلام کی نبوت حضور بھائی چھوڑیے اس اس بات کو یہاں پر میں ایک اور مسئلے کی طرف لے چلتا ہوں آپ دوستوں کو وہ دیکھو نا میرا کی رات ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار ہو رہی ہے رحمت عالم تشریف لائے سیدنا جبریل امین نے حضور علیہ السلام کو پکڑا پکڑ کر مسلح پہ کھڑا کیا فرمایا رحمت عالم آپ نماز پڑھا دے ہم نے دیکھا ہے کتابوں میں لکھا ہے آپ بھی جانتے ہیں اب ان نظروں کے ساتھ نہیں ان نظروں کے ساتھ ذرا دیکھو نا اس منظر کو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے آج محمد عربی کے پیچھے کھڑے ہیں سب میں رات کی رات کھڑے ہیں میرے بھائی ہم نے مناظروں میں بارہا قادیانی کرم فرماؤں کو کہا کہ جتنے انبیاء تھے میں راج کی رات اللہ نے سب کا اجلاس بلایا محمد عربی سے صدارت کرائی اس میں غلام احمد کو تم دکھا دو ہم مان لیں گے اور اگر وہ وہاں نہیں تو پھر یہاں بھی نہیں ساری کائنات کے قادیانی مل جائے ظاہر ہے کہ اس رات کو ابھی تو غلام احمد کا ساتواں آٹھواں دادا پر دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے وہاں ہونا تو خیر کیا تھا میرے بھائی میں اس سے علماء کی موجودگی میں ایک استدلال کرتا ہوں کہ آج میں کی رات ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے رحمت عالم کے پیچھے نماز پڑھ کے نماز پڑھ کے ایک آپ کی اقتدا کر کے انبیاء نے اجماع منعقد کیا اس بات پر کہ حضور کے بعد اب حضور کے ہوتے ہوئے اب کسی اور کی نبوت نہیں چل سکتی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی نہیں چل سکتی تو پھر کسی اور کی کس طرح چل سکتی ہے ہم دیکھتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی دس علامات بعض میں پندرہ علامات قیامت کی علامات کچھ ہیں کچھ علامات قبرا علامات قبرا ترمزی شریف کے اندر ان کا پر مستقل باب قائم کیا گیا ہے ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے حدیث شریف میں آتا ہے حضرت سیدنا مہدی مسلح کو چھوڑیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے تشریف لائیں تقدم و لنا حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے کندھو کو پکڑیں گے مسلح پر کھڑا کریں گے فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی سے کہ مہدی یہ نماز آپ پڑھائیں میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں تین قسم کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں تقریمت لحاظ الما امام کم من کم اور ایک قد مت لگا کہ خلاصہ سب کا یہ کہ مہدی آپ نماز پڑھائیں میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت چلانے کے لیے نیا محمد عربی کے دین کی غلامی کرنے کے لیے آئے ہیں میرے بھائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول اور نبی اللہ کے عابد و زاہد مظلوم نبی اگر وہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ان کی نبوت نہیں چل سکتی بھائی میں یہاں پر ایک بات اور بھی کیے دیتا ہوں فضائل کے زمین میں ہے کہ کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء موجود ہوں گے ان تمام انبیاء کی موجودگی میں حضور فرماتے ہیں لوگوں ہر نبی کے پاس جھنڈا ہوگا اس کی امت اس کے جھنڈے کے نیچے ہوگی سب سے بلند و بالا جھنڈا محمد عربی کا جھنڈا ہوگا یہ اتنی میں نے روایتیں حل کی میں نے آپ دوستوں کی خدمت میں حدیث کے حوالے سے قرآن قرآن کے حوالے سے ختم کے مسئلے کو بیان کیا اب میں آنا چاہتا ہوں اس لغت کی طرف میرے بھائی قرآن مجید میں ایک ہی لفظ ہے خاتم النبیین البتہ خاتمہ کے مادے کا لفظ سات مقامات پر قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے خطام ہو مسک نختم اللہ واہم ختم اللہ اللہ قلوبہم رہی کم مختوم وغیرہ ذالق یہ جو ہے سات مقامات پر ختم کا لفظ استعمال ہوا ہے الحمد سے لے کر وناس تک ساتوں مقامات کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ خاتمہ کسی چیز کو ایسے طور پر بند کرنا ایسے طور پر سر مہر کرنا بند کرنا کہ باہر سے کوئی چیز اس میں ڈالی نہ جا سکے جو کچھ اس کے اندر ہے اسے نکالا نہ جا سکے وہاں قرآن خاتم لفظ استعمال کر رہا ہے ساتوں مقامات پر اب آپ آئے دیکھیں نا ذرا خاتم اللہ اللہ کلو بہم اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ مشہور معروف پانچ سات آدمی تھے جن کے متعلق قرآن نے کہا کہ ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر ہم نے بندش کر دی ہے کیا مانا کہ کفر ان کے دلوں سے باہر نہیں نکل سکتا باہر سے ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا وہاں پر خاتمہ کا لفظ استعمال ہوا اب آپ آئیں خاتم خاتم النبیین کی طرف اس کا بھی معنی یہ ہوگا کہ رحمت عالم کی تشریف آوری پر اللہ نے نبوت کے سلسلے پر ایسے طور پر بندش کر دی کہ حضور کے بعد کسی پہلے انبیاء میں سے کسی کو سلسلہ نبوت سے نکالا نہیں جا سکتا حضور کے بعد کسی نئے آدمی کو سلسلہ نبوت میں داخل نہیں کیا جا سکتا اس کو کہتے ہیں خاتم النبیین البھائی یہ تو تھا قرآن کے حوالے سے حدیث نے بھی تو اس کا ترجمہ کیا نا فرمایا انا خاتم النبی نبی آبادی لا نبی آبادی کے ساتھ محمد عربی نے اس کی تعبیر اور تشریح کی میں عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اہل لغت کو جائیں قدیم شورائے عرب دنیا جہان کی قدیم لغت کی کتابیں موجودہ لغت ان سب کو دیکھیں جہاں پر خاتمہ کے کئی معنی آتے ہیں یہ انگشتری کے معنی میں بھی آتا ہے انگوشتری کا انگشتری کے اندر جو ہے وہ جو نگ لگایا جاتا ہے یہ اس کے معنی میں بھی آتا ہے ہلکے کے معنی میں بھی آتا ہے یہ ختم کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے مہر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن میں ساری لغت کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس بات پر کہ جرز خاتم کا لفظ جمع کی طرف مضاف ہوگا اس کا معنی سوائے آخری کے کائنات کی کسی لغت کی کتاب میں اور ہو ہی نہیں سکتا یہ لفظ ہے خاتم النبیین کا اس کا معنی ہے آخری نبی خاتم القوم قوم کا آخری خاتم النبی جی نبیوں کا آخری لفظ ہو خاتم کا مضاف ہو جمع کی طرف اس کا سوائے آخری کے کائنات کی کسی لغت میں اور کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا دور چاہیے خود دور کو چھوڑیے خود غلام احمد قادیانی کو میں لیتا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے تریاک القلوب اس میں صاحب بہادر نے اپنے بیٹے مبارک احمد کے متعلق کہا کہ پہلے میری وہ اس کے متعلق اپنی پیدائش کے متعلق غلام احمد تذکرہ کرتے ہیں ایک تو ازالہ اوہام میں خاتم النبیین کا لفظ لکھا اور خود غلام احمد نے ترجمہ کیا ہے ختم کرنے والا نبیوں کا غلام احمد قادیانی نے کا لفظ بھی کئی مقامات پر استعمال کیا اور ہر مقام پر اس کا معنی آخری کرتا ہے جب تک حضور جب تک خود نبی بننے کا شوق نہیں تھا بعد میں اس کی تحریر کے در پہ ہوا میں اس کو چھوڑتا ہوں میں تو پہلی بات کو لیتا ہوں میرے بھائی خود غلام احمد قادیانی نے ایک جگہ اپنی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے ویسے میرے خیال میں یہ کائنات کے اندر ایک نیا عجوبے کی دریافت ہے کہ کوئی آدمی اپنے پیدائش کے واقعہ کو لکھے کہ میں ایسے پیدا ہوا تھا دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں پائی جا سکتی لیکن چھوڑیے اس بحث کو مجھے مجھے نہیں اس میں اس میں کیا کہتے ہیں اس میں مغز خوری کرنے کی غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ پہلے میری ماں کے پیڑ سے جنت بی بی نکلی پھر میں نکلا قادیانی کرم فرماؤں کو کل یہ پروپگنڈا نہیں کرنا چاہیے کہ مولوی صاحب نے منافرت کی بات کی یہ نہ کہیں کہ اخلاق سے گری ہوئی بات کی بھائی تم میرے نبی کا نام لو میں تمہارا منہ چومنے کے لیے تیار تم میرے نبی کی حدیث پڑھو میں گردن جھکانے کے لیے تیار یہ میں تمہارے نبی کی حدیث کی تلاوت کر رہا ہوں کتاب کا نام ہے تریاق القلوب خود کہتا ہے کہ میرے پیٹ کے میری ماں کے پیٹ سے پہلے جنت بی بی نکلی پھر میں نکلا یہ نکلی نکلے کے الفاظ کو بھی دیکھیے اور غلام محمد کے دعوے کو بھی دیکھیے کہتے اللہ نے مجھے سلطان القلم بنا کے بھیجا ہے اگر سلطان القلم پیدائش کے واقعے کو نکلا نکلی کے ساتھ تعبیر کر رہا ہے اور وہ بھی اپنی ماں کے متعلق تو پھر ادب کو تو سر پیٹ کے رہ جانا چاہیے دنیا میں خیر یہ میرا موضوع نہیں میں اشارے کر رہا ہوں کہتا ہے پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا اور اس کے پاؤں کے ساتھ میرا سر جڑا ہوا تھا مجھے اس سے بھی بحث نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ اس کا اپنا قضیہ ہے ان کی پرائیویٹ لائف ہے مجھے اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں آگے جو وہ لفظ استعمال کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نکلی میں نکلا میں پیدائش ایسے طور پر ہوئی میں اپنے والدین کے ہاں خاتم الاولاد ہوں میرے میری پیدائش کے بعد میرے والدین کے ہاں کوئی لڑکی یا لڑکا پیدا نہیں ہوئے بھائی خاتم النبیین کا لفظ بھی خاتم کا جمع کی طرح مذاف تھا النبیین جمع ہے یہاں بھی خاتم الاولاد خاتم کا لفظ اولاد جمع کی طرح مضاف ہے غلام احمد قادیانی جو کہتا ہے میں اپنے ماں باپ کے ہاں خاتم الاولاد تھا میرے بعد لڑکی لڑکا تندرست و بیمار چھوٹا بڑا اور کوئی پیدا نہیں ہو سکا تو پھر خاتم النبیین کا بھی یہی ترجمہ ہوگا کہ محمد عربی کے بعد ذلی بروزی مستقل غیر مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا میں نے قرآن کے حوالے عرض کیے حدیث کی مثال دی لغت کو پیش کیا غلام احمد قادیانی کو پیش کیا اور امت کے عقیدے کی بات کرتا ہوں چودہ سو سال سے آپ کی امت کا ایک فرد بشر ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ حضور کے بعد کوئی اور شخص نبی بن سکتا ہے ایک آدمی پوری امت کے اندر قابل ذکر ایسا نہیں پہلی صدی سے لے کر آج کی صدی تک پندرہ سو سال ہوا چاہتے ہیں ساڑھے بارہ چودہ آج تک امت کے اندر ایک فرد ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ حضور کے بعد پہ اور نبی ہو سکتا ہے ہاں البتہ یہ تو ہوا کہ امت میں جب کبھی کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو امت نے اس کے مقابلے میں ایک ہی صدا لگائی کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ امت مسلمہ کا حصہ نہیں داون نبوت یہ ہمارے شرافک اکبر کے اندر مسئلہ لکھا ہے کہ داون نبوت بعد نبی نا قرآن بل کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے یہ اس گفتگو کے بعد مسلم کذاب سے لے کر مسلم قادیاں تک اسلام کی چودہ سو سال کی تاریخ گواہ ہے کہ حضور کے بعد جب کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا امت نے انگڑائی لی اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے انہوں نے کہا صاحب بہادر تم اور تمہارے ماننے والے مسلمانوں کا حصہ نہیں اور دنیا کا کوئی قانون دنیا کا کوئی اصول اس بات کو جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ہم پر یہ قدغن نہیں لگاتا ہم اللہ اعلان کہتے ہیں کہ یہ یہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے کون سا قانون ہے جو مجھے پابند کرے کہ نہیں تم اس بات کو تسلیم کرو دور کیوں جاتے ہو وہ دیکھو نا افریقہ کی ایک عدالت ہے وہاں پر ایک کیس پیش ہوا ہمارے ایک بزرگ تھے اپنا غیاس الدین اٹارنی جنرل رہے ہیں وہ ہمارے پاکستان کے وہ بھی اس میں گئے تھے ریاض الحسن بھی مولانا مفتی زین العابدین مولانا تقی عثمانی مولانا عبد الرحیم مولانا منظور احمد علامہ خالد محمود اور یہ بہت سارے ہماری دینی حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی بھی جہاں برگ کی عدالت کے اندر کیس تھا چلتا رہا وہاں پر قادیانی کیس کرنے والے تھے لاہوری گروپ جو ہے وہ کیس کرنے والے تھے جج عیسائی اور وہ بھی عورت اور وکیل قادیانیوں کا یہودی یہودی وکیل ہے جج جو ہے وہ عیسائی ہے کیس کرنے والے قادیانی ہیں سے آتشا ہو گیا کفر اسلام کے مقابلے میں یہودی عیسائی قادیانی تینوں ہی کٹھے کھڑے ہیں اور اس نے کیس یہ دائر کیا کہ جناب یہ میں میں قادیانی ہوں مسلمانوں کی نماز مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے میں مر گیا تو کل کو مجھے اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے افریقہ کی بات کرتا ہوں تو آپ مہربانی کر کے مسلمانوں کو پابند کریں کہ وہ مجھے جو ہے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت دیں اور اپنے قبرستان میں بھی دفن ہونے کی تو جنوبی افریقہ کی عدالت میں کیس چلا جب مقامی عدالت میں کیس چل رہا تھا تو وہاں پر ہمارے جسٹس ریاس الدین نے ایک حوالہ پیش کیا کہ غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ سید انجام آتم میں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نانیے اور دادیے زناکار کار اور قصبی عورتیں تھیں جب یہ حوالہ پڑھا وہ جج جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ اپنا عیسائی اس فوراً اس نے انگڑائی لی ہمارے وکیل کی طرح متوجہ ہوئے اور انہوں نے ہمارے وکیل کو کہا کہ صاحب بہادر آپ یہ حوالہ پیش کر کے میرے جذبات کو مشتعل کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں مسیحی ہوں آپ میرے جذبات کو مشتعل کر کے فریق مخالف سے کے خلاف فتویٰ فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو حوالہ بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ آپ کا دیا ہوا حوالہ میں واپس وہ کاغذ بھی واپس کر دیا فوڈ اسٹیٹ کہ یہ مقدمے کے ساتھ فیل نہیں ہوگا ہمارے وکیل نے کہا کہ حضور عدالت کو کہا کہ صاحب بہادر میں آپ کے جذبات کو مشتعل نہیں کر رہا میں ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا طریقہ یہ چلا آیا ہے کہ ہر نبی نے اپنے سے پہلے نبی کی نبی کی تصدیق کی بعد آنے والے کی خوشخبری دی کسی نبی سچے نبی نے دوسرے سچے نبی کی توہین نہیں کی یہ تو طے شدہ ہے آپ کے ہمارے نزدیک کے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے سچے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد غلام احمد قادیانی اگر سچا ہوتا تو سچے نبی کی توہین کا ارتقاب نہ کرتا غلام احمد کا مسیح علیہ السلام کی توہین کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ غلام احمد خود سچا نہیں تھا اس نے کہا ہاں میں اس کی تحقیق آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا تو حوالہ فیل کر دیا گیا اس میں ہمارے اس نے فیصلہ لکھا اس نے فیصلہ لکھا کہ یہ مسلمانوں کے گھر کی بات ہے کہ کون کافر کون مسلمان یہ ان کو وہاں سے فیصلہ لینا چاہیے ہم مجاز نہیں ہے اس بات کے کہ کہیں کہ قادیانی مسلمان ہیں یا کون ہیں قادیانی جانے ان کا کام جانے ان کو قبرستان میں جانے کی اجازت یہ فیصلہ ہمارے خلاف ہو گیا ہم اگلی عدالت میں چلے گئے جس وقت گئے وہاں پر تو ہمارے وکیل پیش ہوئے اب وہاں پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سارا مواد تو دوبارہ انہوں نے تو اس کو دیکھنا تھا تو سپریم کورٹ جماز برگ کی سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا کہ میں ماتحت عدالت کی اس بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ غیر مسلم عدالت کو قطن حق حاصل نہیں کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون مسلمان کون غیر مسلم لیکن اگر مسلمانوں کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ فلاں کمیونٹی کا حصہ فلاں چند افراد ہمارا حصہ نہیں تو عدالت کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ ہم کہیں کہ ضرور تم ان کا حصہ ہو جب ساری دنیا کے مسلمان رابطہ عالم اسلامی کے پاکستان کے ہندوستان کے پوری دنیا کے مسلمان یہ کہتے ہیں اکثریت یہ کہتی ہے کہ قادیانی ہمارا حصہ نہیں تو عدالت کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ ہم کہیں تمہارا حصہ ہے ہم ان کی رائے کو احترام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قادیانی واقع تن مسلمانوں کا حصہ نہیں کوئی قادیانی مسلمانوں کی مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتا فوت ہونے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں ہو سکتا اور میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جس پر عدالتی سطح پر بھی دنیا ہمارے ساتھ ہے کہ ہم آپ حضرات کے ملک کے اندر خود عیسائی حضرات کا ایک ایسا طبقہ ہے اور شاید وہ آپ کے اس علاقے کے اندر ہی پایا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں لیکن مسیحی حضرات خود کہتے ہیں کہ تم ہمارا حصہ نہیں ہو میرے بھائی آج آپ حضرات دیکھیں یہ ہمارے جتنے پادری صاحبان ہیں پوپ صاحبان ان کے لیے خاص قسم کی سلیب ایک ڈیزائن کی گئی ہے وہ اپنے گلے کے اندر لٹکاتے ہیں کوئی غیر پادری جو پادری نہ ہو اگر وہ ہو بھی مسیحی ایک دفعہ نہیں سو جان سے وہ انجیل کے اوپر فدا ہو وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ترانے گاتا ہو پکا ٹھکا سکے بند خاندانی طور پر مسیحی ہو لیکن اس کو اس ڈیزائن کی وہ سلیب استعمال کرنے کی اجازت نہیں وہ شیار ہے کہ صرف پادری کے پہنے ہی جائے گی پرسٹیج کے یا ان کو کیا کہتے ہیں ان کا جو ہے وہ پوپ وہ صرف ان کو پہنائی جائے گی میاں اگر یہ سلیب کا ایک خاص نشان پادریوں کے لیے مخصوص ہے تو پھر ہمیں یہ کہنے کی اجازت بخشی جائے کہ کوئی غیر اس کو استعمال کرے گا تو فراڈ ہوگا ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اپنے آپ کو اسلام کے طور پر پیش کرے گا تو یہ فراڈ کے زمین میں آئے گا مسلمان وہی جو حضور سرور کائنات کو خاتم النبیین مانے اس کے ساتھ ہی عرض کرتا ہوں ایک دفعہ قادیانیوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی ایک قادیانی نے کہا کہ مولوی صاحب میں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں حج کرتا ہوں آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں میں نے کہا بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی کب ہم نے آپ کو کہا کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے تم کافر ہو گئے روزے رکھنے کی وجہ سے تم کافر ہو گئے نماز روزے کی وجہ سے تو کوئی کافر نہیں ہوتا غلام احمد قادیانی کو ماننے کی وجہ سے کافر ہوتا ہے تم اس کا نام کیوں نہیں لیتے غلام احمد کو ماننے کے حضور سرور کائنات کے بعد کسی شخص کو بطور نبی ماننے کی اس کی وجہ سے کافر ہوتا ہے میں غلام احمد کی وجہ سے تمہیں کافر کہہ رہا ہوں تم نماز روزے کی بحث لے آئے نماز روزے کی تو یہاں پر بحث ہی نہیں میرے واجب الحترام بھائیوں میں استدا کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں قادیانیت براہ راست تصادم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ آج غلام محمد قادیانی کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت پر بٹھایا جا رہا ہے اور میرے ماں باپ روح و جسم آل اولاد قربان کے قرآن مجید نے جو اعزاز اور اکرام رحمت عالم کے لیے مختص کیے تھے ایک ایک کر کے قادیانی ان کو حضور علیہ السلام کے اعزاز کو غلام محمد کے لیے الاٹ کرتے چلے جا رہے ہیں آج میں نے مولانا سے درخواست کی تھی کہ تذکرہ نامی کتاب ہے کاجی کی منگوا دی جائے یہاں پر نہیں مل سکی مجھے لندن نہیں جانا ہوا ساتھ لے آتا قرآن میں ہے بمار صلاح اللہ رحمۃ اللہ عالمین غلام محمد قادیانی نے کہا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ مرزا تو رحمت اللہ عالمین ہے قرآن مجید میں ہے یاسین بل قرآن الحکیم غلام محمد قادیانی کہتے ہیں میرے اوپر نازل ہوئی اللہ نے مجھے کہا کہ مرزا تو یاسین ہے قرآن مجید میں ہے قرآن مجید کے اندر ہے یا یوحل مزمل مرزا غلام جی کہتا ہے میرے اوپر نازل ہوئی قرآن مجید میں ہے محمد الرسول اللہ ولدین شدا القفار غلام محمد کا کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے اوپر اتری اللہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا ہے کہ مرزا محمد بھی تو ہے رسول اللہ بھی تو ہے خدا کے خدا کے بندو اے امت محمدیہ کے فرد کے افراد یہاں پر رہنے والے میرے واجب الحترام بھائیوں ہر چیز کی کوئی حد ہوا کرتی ہے ایک آدمی اٹھتا ہے اور وہ بے رحمانہ طریقے پر رحمت عالم کے تمام تر اعزازات کو آپ کے بیج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو ایک ایک کو آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے اتار کر وہ اپنے سینے پر سجایا جاتا ہے اور ہم جواب میں کہتے ہیں کہ رواداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے رواداری کا درس دینے والی دنیا کبھی سوچے اس بات پر کہ میرے سر کی کوئی پگڑی اٹھائے گا تو میں تڑپ جاؤں گا حضور کائنات ہی ایسے لاوارس ہیں کہ جو چاہے ان کے اعزازوں کو قادیان کا دہقان دشمن کے کہنے پر بے دریغ ان کو استعمال کرتا جائے اور کوئی اللہ کا بندہ اس پر سدائے بلند کرے تو جواب میں کہا جائے کہ یہ رواداری بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے بھائی رواداری سر آنکھوں پر ہر مسئلے میں رواداری ہے بھلے وہ قادیانیت کو قادیانیت کے نام پر پیش کرے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ساری دنیا کے اندر پیش کرے اللہ ڈنکے کی چوٹ پر پیش کرے وہ جانے ان کا رب جانے وہ جانے اس کے ماننے والے جانے ہمیں اس مریخ پر چلے جائیں ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہاں قادیانیت کو اسلام کے نام پر اگر وہ پیش کریں گے غلام احمد قادیانی کو اگر محمد اور رسول اللہ کے طور پر پیش کریں گے اور غلام احمد کے دیکھنے والوں کو اگر صحابہ کے حوالے سے پیش کریں گے تو یہ بات وجہ اشتعال بھی ہے وجہ پریشانی بھی اور اس پریشانی کا باعث قادیانی جماعت بن رہی ہے نہیں بے بحث اس بات سے آج کی مجلس میں قرآن کے حوالے سے سنت رسول کے حوالے سے اجماع امت کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے میں نے اتنی باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کی اب آپ میں سے اگر کوئی دوست اس سلسلہ میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال کرنا چاہے تو میں نوکر